زمن میں سب سے پہلے سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا بیان ہوا چونکہ وہ زوجہ اول بھی ہیں خاتون اول بھی ہیں محسن اسلام بھی ہیں محسن سیدنا محمد مصطفیٰ بھی ہیں اور ان کے بعد پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہوا اور آج کے درس میں ہم سیرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کریں گے سیدہ سودا بنت زما جو ہیں یہ بھی قریش کے قبیلے عامر ابن لعی کی شاخ سے قبائلہ تو ایک بڑا ہوتا ہے پھر اس کے آگے شاخیں ہوتی ہیں بتون ہوتی ہیں تو یہ عامر ابن لعی کی جو شاخ ہے یہ بھی بہت بڑی شاخ ہے لیکن اصل قریش ہے تو یہ بھی اس گھرانے سے ہیں اور ایک با عزت و با عظمت گھرانے کی خاتون اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر لحاظ کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اب طیبات اور اور طیبون طیبات کہ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے تو حضور سے بڑی پاک ذات کس کی ہوگی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ با عزت با عصمت با عفت با رفعت شخصیت ہو تو صاف ظاہر ہے بغیر کسی رد و قد کے یعنی انسان کی آنکھوں پہ حسد و اناد اور باغی کی پٹی نہ بندی ہو تو ایک واضح بات ہے کہ جب نبی کا اتنا بڑا شان ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ بری عورتیں برے لوگوں کے لیے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے اور اچھے اچھوں کے لیے تو صاف ظاہر ہے کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو انتخاب کیا تو اس انتخاب میں کیسے خلل ہو سکتا اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختار کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے مختار علی اصحابی پھر میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا اور اس کے بعد اللہ نے پھر فجال انصاری و اصحاری صحابہ کو چن لیا پھر بعض صحابہ کو تو میرا مددگار بنایا بعض کو رشتے دار بھی بنا دیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو چن لیا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں اور زیادہ تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنانا میں سے ولد اسماعیل کو چن لیا ان میں سے ولد اسماعیل میں سے استفا کنانتا وصطفی من کنانتا قریش پھر کنانا میں سے اللہ نے قریش کے قبیلے کو چن لیا من قریش بنی ہاشم پھر اللہ نے قریش میں سے بھی بنی ہاشم کو چنا اور پھر میں وسطفانی میں بنی ہاشم پھر بنی ہاشم بھی تو بہت ہیں لیکن ان میں سے اللہ نے پھر مجھے چن لیا تو جب چناؤ کا یہ عالم ہو اور چننے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی انسان چنے غلطی ہو سکتی ہے کوئی بات رہ سکتی ہے کوئی اندر کے عیب کا پتہ نہیں چلتا لیکن جب چننے والا خدا ہو جس کے آگے کوئی چھپا ہوا ہے نہیں اور اس نے پھر چناؤ بھی عام ذات کے لیے نہ ہو بلکہ خاتم المبیا کے لیے ہو تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بیویوں کی کتنی بڑی شان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر لحاظ سے صفت کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے عفت کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے اپنے پاک پیغمبر کے لیے چن لیا اور پھر یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ نے ازواج متحرات سے آگے دین نبی کا کام لینا تھا صرف یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جائے مقصد یہ تھا کہ علوم نبوت کو پوری دنیا میں پوری کائنات میں پہنچانا ہے حضور کی نبوت جو ہے نبوت عالمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عرب کے لیے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف قریش کے لیے نہیں ہے آپ کی نبوت جو ہے وہ صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ماں رس اللہ کا اللہ رحمت تمام انس جن کے لیے اسی طرح فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دو انی رسول اللہ یا ایوہ الناس اس اچھا لیے جی، ہمیشہ آپ قرآن دیکھیں کہ یا ایوہ الناس کا جب خطاب ہوگا تو خطاب عام ہوگا ورنہ یا الذین بنو مبنین سے خطاب ہوگا ان الذین کفروا ان المنافقین فی الدرک کے من النار لیکن جہاں یا سو بدو رب الدی خلق کم اسی طرح خطاب ہے کہ آپ فرما دیجیے کل یا سو رسول اللہ رئی گم جمیا یعنی جب تک ناس اس وقت تک میرے محمد پاک کی نبوت ہاں جب ناس ختم ہو جائیں گے تو کیا بس ہو جائے گی اسی طرح کہیں فرمایا کا فتل للناس تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی نبوت جو ہے یعنی ایک تو عالم انس جن کے لیے ہو پھر زمان محدود نہ ہو الا یوم القیامہ یوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آباد ولا رسول آباد ہو تو اب ان کے علوم کو نقل کرنے کے لیے آج تو وسائل ہیں جی آج تو آپ کے پاس اقتصادات کے ذرائع ہیں آج آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اور آج دنیا اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی لیکن رحمت دو عالم کے زمانے میں تو کوئی چیز نہیں اور پھر ہر انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک داخلی ہوتا ہے خارجی ہوتا ہے ایک وہ زندگی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے ایک وہ زندگی ہے جو گھر میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے صرف ظاہری زندگی میں نمونہ نہیں بلکہ داخلی زندگی میں بھی نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیا عمل فرماتے بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے آپ کا حسن عشرت کیسا تھا آپ کا سونا لیٹنا جاگنا وضو فرمانا تحجت پڑھنا یہ سارا جو معاملہ صرف ازواج مختارات کے سامنے اس کو بھی تو پوری دنیا میں جانا ہے تو بی بی سودا جو ہیں یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی خاتون ہیں اچھا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان کو بھی الحمدللہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں اسلام نصیب ہو گیا اور جب یہ مسلمان ہوئی تو اللہ کی رحمت سے ان کے جو شوہر تھے پہلے سکران ابن عمر وہ بھی مسلمان تھے اب مسلمان ہونے کے بعد تو پھر امتحان کا دور شروع ہو گیا نا جی آج بھی تو مسلمان کے لیے دور امتحان ہے آج بھی جہاں مسلمان اچھا اور جتنا زیادہ مضبوط مسلمان ہے اتنا زیادہ امتحان آج ایک آدمی ہے سوٹ پہنتا ہے داڑھی مڈاتا ہے ڈش لگایا ہوا ہے اور جیب میں بھی ماشاءاللہ جدید قسم کے موبائل جس سے ویڈیو فلمیں بنتی ہوں وہ جیب میں ہے اس میں تصاویر رکھی ہوئی ہیں خواتین کی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اگر اس کی داڑھی ہے اگر وہ پابند سم و سلاد ہے اگر اس کا کپڑا اور اس کی چادر اور اس کا پاجامہ جو ہے وہ پنڈلی آدھی پنڈلی تک ہے اگر اس کے جیب میں مسواک ہے قرآن شریف ہے تو تو مسئلہ آ گیا تو آج بھی یہی اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اسدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ بد الاسلام اسلام غریبن وس یہ غریبن کما بد ابد اباد الغرما یہ غریب کا معنی وہ نہیں جو ہماری زبان میں ہوتا ہے ہے غریب غریب کا معنی آج نبی کہ جب اسلام آیا تھا تو نہیں نیا تھا نا اوپرا تھا وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ اجال اللہ رہا ہنواہ پر میں کہ وقت آ جائے گا پھر بھی میرا دین اوپرا ہو جائے گا اجنبی لگے گا لوگوں کو کہ یار یہ کون تو آج بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت پر میرے دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہو دیکھ لیں کہ جتنا آدمی دین پہ ہے اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس کو کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں اس کو کوئی دکان پہ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے تو وہ تو گاہک ہی نہیں آئے گا مسلمان ملک میں کافروں کی بات نہیں کافروں کی بات میں نہیں کہہ رہا سکھوں کی داڑیاں تو ہم سے بھی بڑی ہیں وہ تو نہیں اعتراض کرتے یہ مسلمان ملک کی بات تو ابتدائی اسلام کا پورا شوب دور تھا جب صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے تو صحابہ نے ہجرت کی تو سب سے پہلی ہجرت جو حبشہ کی اس میں بی سودا نے بھی ہجرت کی آپ کے شوہر بھی ساتھ تھے کئی سال آپ نے حبشہ میں گزارے اور اس کے بعد آپ حبشہ سے واپس مکہ آئے اب دو قول ہیں بعض محرقین کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر جو تھے وہ حبشہ میں ہی فوت ہو گئے سکران ابن عمر جو تھے وہ حبشہ میں ہو گئے اور بعض محرقی نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں وہ واپس آئے تھے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی فوج گیا بہرحال جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو بی بی سودا بیوہ ہو گئی اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ یہ وہی دور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہے وہ سہارا سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی اب جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی تو حضور کی بیٹیاں ساری سیدہ خدیجہ سے اولاد ساری سیدہ خدیجہ سے آپ کی بیٹیاں بی بی رقیہ ہیں کلثوم ہیں بیوی زینب ہیں بیوی فاطمہ ہیں سب بیوی خلیت تو اب بیٹیوں کی تربیت بیٹیوں کو سنبھالنا بیٹے تو فوت ہو گئے سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئے آپ کے جو سب سے معاون تھے کافر ہونے کے باوجود آپ کے چچا ابھی طالب بھی فوت ہو گئے اسی لیے بعض تو اس کو عام الحزن یعنی یہ تو غم کا سال تھا حضور کے لیے کہ بھائی سارے قریب تھے اور جو سب سے بڑے اسباب کی حد تک آپ کے معاونین تھے بہت ہو تو خولا بنت حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حل کا رغبتن بننے کا آپ کو خواہش ہے کہ آپ کا نکاح ہو جائے آپ پر ذمہ داری ہے اب گھر کی اب گھر میں ہاں رغبت تو ہے تو آپ کی نظر سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں دو رشتے ہیں ایک تو آپ کے سب سے محبوب کی بیٹی عائشہ ہے حضرت ابو بکر کی بیٹی اور دوسری بی سودا بنت زما جو ہے وہ بھی ایک خاندانی خاتون اور بیوہ حضور نے پھر میں اچھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے بات کرو خولا بنت حکیم فرماتی ہے کہ میں بی بی سودا کے پاس آئی اور میں نے بی بی سودا کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ رکھا بی بی سودا نے کہا کہ خولا آپ سے بھی کوئی بہتر ہے دنیا میں اس میں کیا مشورہ کرنا ہے کوئی اس کائنات میں اس سرزمین میں اللہ کے نبی سے بھی بہتر ہے خولا نے کہا کہ نہیں تو سے کہا بس میری طرف سے تو پھر کوئی انکار نہیں لیکن آپ میرے والد سے بات کریں بی بی خولا فرماتی ہیں کہ ان کے والد زندہ تھے لیکن بہت بوڑھے اور وہ پرانے دور کے لوگ تھے اس لیے میں جب ان کو ملنے گئی تو میں نے اس کو سلام نہیں کیا کیونکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور اس لیے میں نے ان کو پرانے اسی عرب کے رواج کے مطابق کہا کہ ان صباہن سباہن تو اس نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ کون ہو میں نے کہا میں خولا بن حکیم ان کا اچھا آنسال کیسے آئے تو میں نے کہا کہ رحمت دو عالم کی تمنا ہے خواہش ہے شادی کرنے کے لیے اور آپ کی بیٹی بیوہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ کفون کریم حضور سے بڑا کریم حضور سے بڑا عزت والا عظمت والا شان والا کون ہو سکتا ہے لیکن سودا سے پوچھا ہے تم نے میں نے کہا ہاں, سودا تو راضی ہے انہوں نے کہا سودا اگر راضی ہے تو پھر میری صرف ایک شرط ہے کہ حضور میرے پاس آ کے میری بیٹی کا رشتہ کریں طلب کریں اور میری کوئی شرط نہیں اگر حضور میرے پاس آتے ہیں تو میں راضی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ان کے والد سے بات کی اس نے کہا لنو یا رسول اللہ آپ سے زیادہ میں کون اچھا رشتہ بھی گا لیکن میری تمنا تھی ہم خاندانی لوگ ہیں کہ ایسے تو نہیں نا کہ ہم خود بخود لڑکی کو پکڑ کے دے دیں کوئی ہمارے گھر بھی تو آئے نا مانگنے کے لیے اس لیے میں نے سوال رکھا تھا ورنہ آپ کے لیے تو ہمیں آنے کی بھی ضرورت تھی اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا جن کا نام عبداللہ اللہ زبا تھا اس کو جب پتہ لگا تو اس نے بڑا ماتم کیا اور بڑا سر پہ مٹی ڈالتا رہا اور کیا لگا ہائے اب مر گئے ہماری بہن کا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے وہ کافر تھا اور سارا دن سر پہ مٹی ڈال کے پھرتا اچھا خدا کی شاہ نہیں مٹی ڈالنا پرانا شہر کافروں کا کام ہے ماتم کرنا سر پہ مٹی ڈالنا چہرے پہ تھپڑ مارنا اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ من لب سودا کہ جو لوگ غم کے وقت سیاہ کپڑے پہنے وہ شکل جیوبا اور کپڑے اپنے پھاڑ ڈالیں وہ ذرا تر اور چہروں پہ رخساروں پہ تھپڑ مارے وہ سمندہ ان کا بے مت سے بے طریقے سے کوئی تعلق نہیں اس نے بڑا واویلا کیا عبداللہ بن اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ بعد میں وہ بھی مسلمان گئے ان کو بھی اللہ نے اسلام نصیب کیا تو ساری زندگی افسوس کرتے تھے کہ ہائے کاش میں رحمت دو عالم کی نکاح پہ غم نہ کرتا اور وہ جو میں نے مظاہرہ کیا تھا کہ سر میں مٹی ڈال کے پھرتا رہا تو مجھے وہ شرم آتی ہے اس بات کی لیکن کے نے فرمایا اللہ کے بندے جب اسلام لے آئے بات ختم ہو گیا اسلام آنے کے بعد پھر صاحب کا باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں اب یہ ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ بھائی کیا بی بی عائشہ کا نکاح پہلے ہوا شادی پہلے ہوئی بی بی یا بی بی سودا کی تو بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے بی بی عائشہ کا ہوا اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں بی بی سودا کا نکاح پہلے ہو تو اب ان دونوں روایات کو علماء نے تصدیق دی ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ نکاح تو پہلے بی بی عائشہ کا ہوا لیکن بی بی عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی بی عائشہ آد نکاح ہونے کے بعد کم از کم تین سال کے بعد آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئی ہم بعد میں حضور کے گھر آئی نکاح تو مکے میں ہوا تھا لیکن بی بی سودا جو ہے وہ حضور کے مکے میں رہتے ہوئے حضور کے گھر آ گئے یعنی حضور کی ہجرت سے پہلے حضور کے گھر رخصتی ہو گئی تو لہذا علماء نے جمع کر دیا دو دنیا آیات کو کہ اعتبار نکاح کے تو نکاح سیدہ عائشہ کا پہلے ہے اور بے اعتبار رخصتی کے سیدہ سودا پہلے حضور کے گھر میں آئی ہیں اور بی بی عائشہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی ہجرت کا واقعہ الحمدللہ ہم نے سیرت النبی میں اچھی طرح پڑھا ہے کہ حضور تو حضرت صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت زید اور ابو رافع ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم مکہ میں جاؤ اور حضور نے ان کو دو اونٹ بھی دیے اور پانچ سو ترہم بھی دیے اور یہ بھی فرمایا کہ وادی قدیم جو ہے ابھی آپ مکے جائیں نہ تو راستے میں وادی قدیم آتی ہے بعض اس کو قدید پڑھتے ہیں اور بعض قدیم کہتے ہیں یہ بالکل تقریباً یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ واقع حضور اسی راستے سے گزرے تھے لیکن بہرحال یہ طریق الحجرا جو ہے تقریباً اقرب ہے یعنی اس کے قریب قریب اگر کوئی راستہ ہے تو یہی راستہ ہے کیونکہ کتابوں میں جن وادیوں کا نام آتا ہے جیسے ابھی وادی فاطمہ ہے وادی جموم ہے وادی صرف ہے اسی طرح عثفان ہے اسی طرح وادی قدید ہے اسی طرح بدر قبرا ہے اسی طرح بدر سغرا ہے اسی طرح رابغ ہے اسی طرح یمبو ہے اسی طرح مستورہ ہے اسی طرح علی تیمہ ہے اسی طرح سے ابیار علی ہے اسی طرح ابیار معاشی ہے تو یہ وہ وادیاں ہیں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے یعنی حدیث کی کتابوں میں ذکر موجود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو یا پانچ سو صرف ہم بھی عطا فرمایا فرمایا کہ ایک اونٹ جو ہے نا وہاں وادی قدیم سے خرید لینا اونٹ اس وقت سستے ملتے ہوں اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی سودا نے بھی آنا تھا نا ہجرت کے بعد مدینے کے دیجیے بی بی سودا تو مکے میں تھی اور حضور کی بیٹیاں انہوں نے بھی آنا تھا بی بی فاطمہ اور بی بی کلثوم نے تو یہ قافلہ اور ادھر عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابی بکر کے بیٹے جو ہیں وہ اپنا قافلہ لے کے چلے بی بی عائشہ بی بی اسما ان کی بی بی عائشہ کی والدہ تو یہ تمام قافلہ جو ہے حضور کے جانے کے بعد حجت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے تو سیدہ سودا بنت زبا کا یہ مقام تھا کہ بی بی عائشہ جیسی بی بی کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میری تمنا ہوتی تھی کہ اگر کسی اور کالب میں میری روح ہونا تو پھر بی بی سودا کے کالب میں ہوتی لیکن فرماتی ہے کہ بی بی سودا میں ایک بات تھی کہ کچھ طبیعت کی تیز تھی جلدی ناراض ہو جاتی غصہ جلدی ہو اور اسی طرح بی بی سودا جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ذرافت دی ذرافت کا معنی یعنی ہنس ایک تو ہوتی ہے نا مذاق وہ تو ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے مذاق کہ کسی کا نعوذ باللہ تمسکر اڑانا کسی کی ایسی کہانی بنانی کہ اس کی توہین وہ ہے ایک ہے مزاق کہ کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے لیکن سرور خوشی بھی ہو تو ایک دن بی بی سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ رات آپ تحجت کے لیے کھڑے ہوئے میں بھی کھڑی ہو گئی آپ کے ساتھ تحجت پڑھنے کے لیے کہ میں بھی جو شریک ہو جاؤں لیکن آپ نے تو اتنی لمبی گراج کی اور اتنی لمبی رکعت فرمائی کہ یا رسول اللہ میرے سے ڈر ہو گیا کہ میرے نقصیر پھوٹ پڑے گی میرا خون بہ جائے گا مزہ ہے کل تو حضور بہت ارسدہ کم از کم آپ کے ساتھ میں کھڑی تھی پھر کچھ تو خیال فرماتے مجھے تو پتا ہی میں تو اپنے اللہ کے ساتھ مشغول تھا کوئی کھڑا ہے حضور کی تحجت ہماری طرح تھوڑی ہوتی تھی کہ دو ٹکرے لی نام لکھوا لیا تحجت پڑھنے والوں میں بہرحال نہ پڑھنے والوں سے تو وہ بھی بہتر ہے نہ پڑھنے والوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ مالا یدر کو کل لہو لا یتر کو کل لہو اگر تم ساری فضیلت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جتنی ملتی ہے اس کو تو نہ چھوڑو نا تو اگر ایک آدمی صحیح معنی میں وہ تحجت جو صحابہ کی ہے جو انبیاء کی ہے جو اولیاء اللہ کی ہے وہ نہیں ادا کر سکتا چلو وہی دو رکاتی پڑھ لے نام تو انشاءاللہ ہوگا بہار لیکن حضور کی تحجت تو کبھی ایسے ہوتی کہ سورت البقرہ سورت عال عمران سورت النساء سورت المائدہ حضور ساری تحجت میں پڑھتے ہیں اور حضور کی تحجت کبھی یوں بھی ہوتی تھی کہ مثلا تشریف لائے شاہ کے بعد آگے لیٹ گئے آدھی رات کو نیند کھلی وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد تحجت شروع کر دی تحجت پڑی پھر لیٹ گئے لیٹ کے پھر اٹھے پھر وہ سوفر میں پھر توجہ کی تحجد کا کیا کہیں تو بیس سودا میں یعنی طبیعت کے اندر ذرافت اور بی سودا جو ہے ماشاء اللہ یعنی وہ فرماتی ہیں کہ نکاح نبوت سے پہلے ابھی میرا شوہر بھی زندہ یعنی ابھی سکران ابن عمر بھی زندہ تھے کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے سامنے آ گئے اور میری گردن کو ہاتھ لگایا اور چلے گئے میں نے جب اپنے شوہر سے اس خواب کا ذکر کیا تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میرے پاس تم حضور کی بیوی کو دوں گی برماتی میں بھول گئی میں یاد ہی نہیں رہا یہ خواب ایک دفعہ برماتی ہے کہ میں نے پھر خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ہے اور میرے پاس آ گیا اس کی تعبیر کے لیے جب میں نے رجوع کیا اپنے خامن سے تو نے کہا کہ یہ بھی اشارہ ہے یہ غیبی اشارات ہیں کہ تم نے اللہ کے نبی کی بیوی بننا اللہ کے بندے میں تمہاری بیوی ہوں پتہ نہیں مجھے پہلے موت آئے گی پتہ نہیں تجھے پہلے موت آئے گی کیا ہوگا تم نے انہوں نے کہا نہیں اس قسم کے خواب جو ہیں یہ اشارات ہوتے ہیں اور چاند سے مراد حضور محمد مصطفیٰ بیوی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے بارہ بھول گئی اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی طرح بی بی صفیہ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آیا اسی طرح بی بی عائشہ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترتا ہے میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے پھر ایک اور چاند اترتا ہے میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے پھر ایک اور چاند اترتا ہے وہ آگے میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صدیق سے جو کہ حضرت ضمہ دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی وفات ہو گئی اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو ابو بکر آئے اور کہا آئے شہزا اول و قبر ان میں اکمارک تمہارے وہ یہ چاند تم نے دیکھے تھے نا آج پہلا چاند تو آ گیا نا تمہارے حجرے میں تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے حجر رسول میں وفات کے بعد اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نما تو علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر یہ تعبیر جو ہے وہ یہی دی گئی تو بی بی سودا بھی فرماتی ہے کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور میرے تو شوہر نے یہ تعبیر دی کہ تو معذور کی بیوی بنو گی اور اسی طرح بی بی سودا جو ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے دراز قد کی تھی قد مبارک بڑا تھا اور بدن بھی فرما تھا یعنی بھری ہوئے بدن کی کافی بھاری اور اس لیے دور سے پہچانی جاتی اور وہ بھی انہیں کا واقعہ ہے کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ادواج متحرات جو تھیں حضور کی بیویاں گھروں میں تو ہم تھے ہی قضاء حاجت کے لیے جب باہر جاتی تھی تو ساری بیویاں دو دو تین تین کر کے اور دو چار اور محلے کی بھی آ گئی تو باہر دور جا کے اپنے قضاء حاجت فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم عورتیں جا رہے تھے کہ حضرت عمر نے دور سے پکار کے کہا کہ یا سودا کا تعارف تو کی کہا کہ سودا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تم نہیں چھپ سکتی ہو تم نبی کی بیویاں ہو بغیر چادر لیے ہوئے چلتی ہو بیوی سودا خاموش ہو اسی طرح دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع دیکھا تو اصل میں حضرت عمر چاہتے تھے کہ اللہ کو پردے کا حکم نازل فرما میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت بغیر چادر کے بازار میں جا رہی ہو یا گلی میں جا رہی ہو تو بی بی سودا فرماتی ہیں کہ ایک دوسرے دفعہ بی بی بی سودا کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ بی بی صاحب اور عورتوں کے ساتھ رہی تھی حضرت تمہوں نے زور سے پکارا یا سودا کا عرب تو کہ بی بی سودا میں نے پہچان لیا پہچان لیا تم نبی کی بیوی ہو کے بغیر چادر کے جاتی ہو بار تو بی کو غصہ آیا انہوں نے آگے حضرت کو شکایت کی کہ حضرت اللہ عمر کیوں دخل دیتا ہے ہمارے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حق ہے لیکن اللہ کی شان ہے ابھی حضور نے حضرت عمر کو بلایا بھی تھا کہ اللہ نے عرض سے حکم نظر کر دیا کہ بغیر پردے کے اور بغیر چادر کے کوئی عورت باہر سب سے پہلے تو اپنے گھروں کو لازم پکڑے اگر نکلنا پڑے تو پھر تبرج نہ ہو ظہور نہ ہو ایسا لباس نہ ہو جو لوگوں کے لیے التفات نظر کا ذریعہ بنے اور آج تو قیامت کی علامت ہے انتہا ہو گئی ہے آپ حرم شریف میں جا کے دیکھیں ایسے معلوم ہوگا نعوذ باللہ کہ طواف نہیں ہو رہا بلکہ پریڈ ہو رہی ہے مقابلہ حسن آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ حاجہ نہیں ہے یہ حاجیانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تو ماشاء اللہ کوئی پکنک میں تشریف لائی ہے باریک لباس ہیں لون کے کپڑے ہیں یعنی اگر دھوپ ہو یا رات کی اوپر جو بڑی بڑی بجلیاں لگی ہوئی اس کی لائٹ سامنے آ جائے پورا بدن نظر آتا ہے لیکن اس دور میں بھی حکم نہیں آیا تھا تو اللہ نے حکم نازر کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری کیا ضرورت تھی کہ میں آپ کے ہاتھ سے مخاطب ہوں میری تمنا یہ تھی کہ جب میں ایسی بات کروں گا تو اللہ دن میرے اللہ کا جلال جوش میں آئے گا حکم ہو گیا کہ کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے اگر نکلنا پڑے کسی مجبوری کی بنا پر تو ایک لمبی چادر اپنے اوپر ڈال لے تاکہ اس کے کپڑے بھی چھپ جائیں اس کے بدن کے خط و خال بھی چھپ جائیں اور اتنی آنکھ ظاہر ہو کے راستہ دیکھ سکے تو اسی طرح یعنی نہیں آیت یوں سمجھے آیت حجاب کا سبب جو ہے بی بی جی سودا بن گئی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح بی بی جی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے مزدلفہ تشریف گے حجت الوداع میں حضور کے ساتھ تشریف گے تو انہی نے جا کے حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بھاری عورت ہوں مجھے چلنا بہت مشکل ہے مجھے اگر آپ اجازت دے دیں کہ ہم مزدلفہ سے بجائے اس کے رات رہیں اور فجر کی نماز پڑھیں ہم رات رات میں کیوں نہ چلے جائیں میرا تاکہ ایک نہیں ہوگا تو حضور نے اجازت دی تو وہ جو عورتوں کو اور ضعیفوں کو اجازت مل گئی حکم خدا بندی تھا اور سبب جو تھا وہ بھی عورت اسی لیے عزیز حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسائی و سریان اللہ کے پاس پیغمبر نے عورتوں کے لیے بچوں بچوں کے لیے اور جو لوگ کوئی ڈپٹی کرتے ہیں جیسے حضور کی خدمت میں لوگ آئے نوجوان بچے آئے ان نے کہا یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے ہم تو مکے والوں کی بکریاں چلاتے ہیں اگر ہماری رات ہی ہو گئی صبح کے یہاں سے ہم پیدل گئے صاف بات ہے کہ بکریاں تو بیچاری بغیر پانی کے بغیر گھاس کے رہیں تو حضور نے رخصت دے دی کہ آپ لوگ دونوں نمازیں پڑھیں مگر عشاء جمع کریں مگر وشا کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے دعائیں کریں اور اس کے بعد توقع اللہ چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے گا اور کوئی دم بھی نہیں ہوگی اور اسی طرح جب حجت الوداع کے موقع پہ بی بی سودا بھی حضور کے ساتھ تھی بی بی ابھی ساتھ تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ اب میری بیویوں کو گھروں میں رہنا چاہیے بس تو بعد میں جتنا صحابہ نے کہا حضور کی ازواج متحرات نے کہا بی بی سودا سے ان نے کہا نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ گھر میں رہو اب میں گھر سے نہیں نکلوں گی اسی دن نکلوں گی جب میرا جنازہ نکلے گا اسی طرح بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اتنی بہتات ہو گئی کہ بعد میں حج کے لیے بھی باہر نہیں ہے اب اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ حضور کی خواہش ہوئی یعنی حضور نے سوچا اس بارے میں کہ بی بی سودا بہت بری ہو گئی ہے تو اگر میں طلاق دے دوں اور بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ طلاق کا تو مسئلہ نہیں تھا لیکن اب بھی بھی سودا کا اٹھنا بیٹھنا حقوق زوجیت ادا کرنا بڑا مشکل تھا تو انہوں نے کتنا بڑا عظیم فیصلہ کیا انہوں نے اتنا بڑا عظیم فیصلہ کیا کہ حضور کی رضا بھی حاصل ہو گئی اور حبیب حبیب خدا کی رضا بھی حاصل ہو گئی تو ان نے عرض کیا گیا مالی فن نے کہا ہے رغبت اب آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے کوئی رغبت تو رہی نہیں ہے مرد کی خواہش ہو تو رہی میری عمر زیادہ ہو گئی بڑھاپا ہو گیا بدن بھاری ہو گیا لیکن میں ایک بات چاہتی ہوں کہ اکون زوجت کی فل جنہ میں حضور آپ کی بیوی جنت میں رہنا چاہتی ہوں آخرت میں رہنا چاہتی ہوں بس مہربانی کرے میں نے سنا آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں طلاق نہ دے انی کی تو یہ امید عائشہ میں نے اپنا دن جو ہے وہ بیوی عائشہ کے لیے وقت کر دیا ربھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور راضی ہو گئے حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو بعض علماء فرماتے کہ نہیں طلاق کا ارادہ بھی نہیں تھا ویسے اب حضور کا ذرا طبیعت پہ آنے جانے میں بوجھ ہوتا تھا کہ تو بیچاری حقوق زوجیت کے قابل ہی نہیں تو اب اسی میں دیکھے کہ یہ بھی ان کی دلائی کا کمال تھا کہ اپنے رشتے کو قائم رکھا یعنی طلاق سے بچ گئی جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے اٹھیں گی اور حضور کے مرتبے کے ساتھ ہوں گی حضور کے مقامات عالیہ کے ساتھ ہوں گی اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ہو ہوگی بیوی عائشہ کو اتنا بڑا احسار کیا قربانی کی کہ اپنا دن دے دیا تو اب حضور ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے تھے لیکن عائشہ کے بعد دو دن ایک اس کا اپنا دن تھا اور ایک بی بی سودا ری ہے تو یہ شرف جو تھا یہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی کو لیکن بی بی سودا جو ہے کلیل الروایا یعنی بی بی عائشہ جو ہے وہ کثیر الروایا یعنی جنہوں نے بہت ساری حدیثیں حضور سے نقل کی ہیں حتیٰ کہ علماء نے دو ہزار دو سو دس احادیث کی روایت جو ہے بی بی عائشہ سے تسلیم کی لیکن بی بی سودا بڑی قلیل اور روایت ہے انہیں صرف پانچ حدیثیں حضور سے روایت کی صرف پانچ حدیثیں روایت کیونکہ بعض لوگ محتاط جیسے سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ہے یعنی جس نے سفر میں حضر میں مکے میں مدینے میں میدان میں غار میں بدر میں ہر مقام پہ حضور کے ساتھی ہیں لیکن قریب روایتیں سے بہت کم روایت اسی لیے کبھی کبھی ایک حدیث جو ہے بڑے صحابی کے پاس نہیں ہوتی تھی حضرت عمر ویسے تھے ایک آدمی نے آ کے سلام کیا حضرت عمر مشغول تھے جواب نہ دے سکے ان نے دوبارہ سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا اس نے تیسرے بار سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا وہ بیچارا چلا گیا اب حضرت عمر جب حساب سے فارغ ہوئے افسر اٹھایا تھا نا کون تھا ابھی آواز آ رہی تھی وہ سلام کر رہا تھا ملنے کے لیے یاد دینا چاہتے تھے انہوں نے کہا حضرت تو چلے گئے فلاں تھے میں بلاؤ بلائے پھر میں تم کیوں چلے تم دیکھ رہے تھے کہ میں مشغول بیٹھا ہوں مصروف بیٹھا ہوں اس نے کہا امیر المومنین ناراض نہ ہوں حضور کا حکم یہی ہے کہ تین دفعہ اجازت مانگو مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جاؤ میں نے تو سنت پہ عمل کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ حدیث ہے حضور کیوں نے کہا نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کوئی صحابہ میں سے گواہ لے آؤ کہ باقی یہ حضور نے فرمایا ہے اور حدیث ہے اگر تم ثابت نہ کر سکے گواہ نہ لا سکے ولہ جا تو میں بیت کوڑا مار کے ٹھیک کروں گا ہر بات میں حدیث لے آتے ہو وہ کیا یعنی نہیں گھبرا گئے انہوں نے کہا حضرت عمر ہے وہ تو بالکل اب ایک بات سے ٹلنے والے ہیں نہیں وہ ادھر ادھر بھاگے اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ بھئی حدیث موجود ہے میں نے بھی سنی ہے فلاں نے بھی سنی ہے انہوں نے کہا مہربانی کرو پھر میری تو تحفظ کریں تو سب سے چھوٹی عمر تھی ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ان کو لے کے حضرت عمر کے دربار میں پہنچے تو ابھی سعید نے کہا کہ حضرت آپ صحابہ رسول کو نچلہ کریں میں گواہ ہوں اس حدیث کا حضرت نے روایت کی تو بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ بڑے محتاط ہوتے بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی روایت جو ہے اچھا بعض صحابہ اتنے احتیاط کرتے تھے کہ روایت بھی لفظ ہو یعنی جو لفظ حضور نے کہے وہی نقل کریں اور یہ آسان تو نہیں ہوتا تو بعض صحابہ تو خیر روایت بالمانہ لیتے تھے کہ یعنی منشا رسول یہ تھا جیسے ابھی ہم قرآن پڑھ ہیں تو یہ اللہ نے فرما دیا نا ورنہ تو جس دور کے یہ واقعات آتے ہیں اسن اب عمر کے دور کے سیدنا عثمان سیدنا علیہ السلام اس دور میں تو عربی بولتے ہی تھے وہ تو کوئی سریانی بولتا تھا کوئی ورانی بولتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا اچھا اسی طرح لکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ ان بیویوں میں بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیویوں کی ملاقات ہوئی تو ان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جو ہے سب سے پہلے کون سی بیوی فوت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اتو والوں کو نئی اسرا کن نبی لہو کن حدیث مبارک میں لفظ آتے ہیں اسرا کن نبی لہو ات اتول کن مجھے سب سے پہلے ملنے والی میری بیویوں میں وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا تو بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں بات سمجھ رہا ہم نے جناب یہ ہے کہ ہاتھ پیمائش کرنے شروع کر دیے تو جب ہاتھ پیمائش کیے تو بیوی سودا کا ہاتھ لمبا تھا سب سے لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضور کے بعد سب سے پہلے جو وفات ہوئی بیوی زینب تو اب ہمیں جا کے مسئلہ سمجھ آیا کہ بھائی اتبل کن کنڈ یتن سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ ہاتھ لمبا ہو مراد یہ ہے جو سخی ہو اللہ کے راستے میں زیادہ دینے والی وہ ہاتھ لمبا مراد ہے یہ تو کنایا تھا اشارہ تھا کہ بعض اوقات کنایات ہوتے ہیں اشارات ہوتے ہیں تو مراد یہ تھا بلو کل یدن کیا مانا یعنی جس کا ہاتھ کھلا ہے اللہ کے راستے میں ہر چیز اللہ کے راستے میں خیرات ہے اسی طرح آپ کی خدمت میں ایک دفعہ ہدیہ آیا اور پیسے جو تھے نا جی وہ بالکل ایک ایسی چیز میں ڈالے ہوئے تھے جیسے یہاں زنجبیل ہوتی ہیں جن میں کھجوریں رکھی جاتی ہیں ایسی اچھی یعنی چیز تھی اس میں کھجور رکھ کے بی بی سودا کے ساتھ ہم نے جب دیکھا تو سمجھ کیا ہے انہوں نے کہا حضرت یہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے درہم درہم ہیں دنانی ہے پر میں اچھا اب درہم کو بھی ایسے رکھتے ہو جیسے کھجور کو رکھا جاتا ہے اور جتنا پیسہ آیا اسی دن چلا گیا تو اسی طرح بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی بیوی ہے جو تھی باوجود اس کے کہ سوکن ہے بی بی عائشہ ہے ان کی سوکن ہے بیوی حفصہ ہے ان کی شوقن ہے لیکن اتنا دل میں احترام تھا اتنی عزت تھی کہ عائشہ جیسی بی بی کہتی ہے کہ واللہ ہے میں چاہتی تھی کہ اس کے بدن میں میری میری, میری روح ہوتی ایک معمولی بات تو نہیں تو بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو صحبت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ کی شان ہے حضور سے کوئی اولاد نہیں پہلا جو آپ کا شوہر ہے سکران ابن امر اس سے آپ کا ایک بیٹا ہے اس کا نام عبد الرحمان لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں اور حضور کی تو کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہے ماں سوائے سیدہ خدیجت تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں عبداللہ ابراہیم وہ بھی بیوی خدیجہ سے ہیں آپ کی چار بیٹیاں ہیں بی بی زینب رقیہ اور مکلسوم بی بی فاطمہ چار بی بی فاطمہ سے بی بی خدیجہ سے تو بی بی سودا کی بھی پہلے شوہر کی تو ایک بیٹا تھا عبد الرحمان لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے کوئی اولاد اور اسی طرح جب ایک دفعہ بی سے کہا گیا کہ کیونکہ صحابہ اور خاص طور پہ حضرت عمر بہت خیال کرتے تھے کہ حضور کی ازواج مختارات کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اور کوئی شکایت نہ ہو سب کے لیے آپ نے مہینہ بنا دیا تھا سب کے لیے آپ نے وظائف مقرر کر دیے تھے اور علاقے بھی مقرر کر دیے تھے تو ان سے آپ ان کو پیسے بھیج کے اور ساتھ ہر درخواست کرتے حج کے موقع پہ کہ اگر حج پہ جانا ہو تو تمام انتظامات عمر کریں لیکن بیوی نے کہا کہ میں جب بیویوں نے اشرار کیا انہوں نے کہا اللہ کی بندی تمہیں یاد نہیں ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اب تم لوگوں نے حج کر لیا ہے بس اب گھر میں بیٹھنا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو اب میں گھر میں بیٹھوں گی اور میں گھر سے باہر نہیں نکلوں اسی طرح بی بی سودا جو ہے ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جود و سخاوے اور ہنس مکھ ہونا یعنی چہرے پہ مسکراہٹ اس سے بیوی صاحبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی اچھا اور بیوی کی وفات بھی مدینے منورا اب وفات کے اندر اختلاف بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہے آخر خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے خلافت کے آخری دور میں وفات اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بی بی سودا کی وفات تو باقی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے لیکن فی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ کی خلافت لیکن راج قول یہی ہے جس کی طرف زیادہ زیادہ مورخین کا رجحان ہے کہ آپ کی وفات جو ہے کہ آخر خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی خلافت کا آخری دور تھا کہ بی بی سودا کی وفات ہوئی سمت فنت فل بقی اور اس کے بعد آپ بدین منورہ کے قبرستان بقی الغرقد میں آپ کی تنقید اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی تقریباً تمام بیویوں کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیر غرکت ہے اللہ سیدہ خدیجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بازار جو ہے وہ اسی قبرستان میں ہے جی ہاں جنت المعلہ کہلاتا ہے جنت المعلہ کے بیچ اب تو دو حصے ہو گئے نا درمیان میں سڑک آ گئی جو اوپر والا حصہ اور اوپر والے حصے میں بھی جو وہ سب سے اوپر ہے وہاں سے یہ داخل کری جاتی اس کے بعد جو ہے پھر وہ عرب علماء کے احاطے ہیں یا وہ پرانے پرانے مشاعر جیسے حضرت مولانا عبد الحق صاحب شارح الدلائل اسی طرح علامہ رحمت اللہ کے رانوی رحمت اللہ علیہ اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ پھر اس احاطے میں ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی احاطے میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دفن ہیں اپنے مشائق اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھا اب اسی طرح بی بی میمونہ جو ہے نا ان کی بھی تدفین مدینے میں نہیں ہے بی بی میمونا حضور کی بیوی بی ہے اچھا آپ جب لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا جہاں تقریباً بالکل آپ حضور بکا سے نکلے نا نوریا کے بعد تو بائیں ہاتھ پہ مدینہ شریف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پہ بالکل سڑک کے اوپر ایک چار دیواری وہی قبر ہے بی بی میمونا یہ ہسپتال بادشاہ وغیرہ سے جب آپ آگے گزریں گے تو اب آپ توجہ رکھیں گے نوریا کی حدود ختم ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر ایک چہار دیواری دی ہوئی ہے یہ قبر ہے بی بی میمونا بی بی میمونا بھی مدینے میں دفن نہیں ہے بلکہ یہاں دفن اچھا وہ بھی عجیب اتفاق ہے اسی وادی اس وادی کا نام ہے وادی سر اسی وادی میں بی بی میمونہ پیدا ہوئی اسی وادی میں حضور کے ساتھ نکاح ہوا اسی وادی میں جب حج سے بعد حضور واپس گئے تو ان کی رخصتی ہوئی اچھا پھر حضور کے ساتھ رہی ساری زندگی اب جب آخری وقت آیا تو پھر اسی وادی میں آگے بیمار ہوئی اسی وادی میں فوت ہوئی اسی وادی میں قبر بنی اللہ کی شان یعنی ولادت بھی وہی شادی بھی وہی موت بھی وہی قبر بھی وہی یہ اللہ کا ایک نظام ہے بی بی محمود رضی اللہ تو وہ بھی گویا جنت البقی میں دفن نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ لیکن باقی ازواج جو ہیں اب بی بی عائشہ جو تھی وہ بھی یہ چاہتی تھیں اصل میں کہ میری قبر جو ہے وہ روزہ النبی میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں ایک تو سبب یہ ہو گیا کہ حضرت عمر نے جگہ مانگ لی اور دوسرا سبب یہ بھی ہو گیا کہ بیوی نے کہا کہ نہیں اچھی بات ہے کہ مجھے جنت البقی میں دفن کرو یا حضور کی باقی بیویاں ہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے لیے کوئی خاص امتیاز ہو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں حضور کی باقی بیویوں کے ساتھ اٹھوں تو اس لیے ان کا بھی تدفین جو ہے وہ جنت البقی الرکت میں ہوئی اور اسی طرح جتنے ازواج متحرات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان سب کی تدفین جو ہے وہ جنت البقی اور حرکت میں ہوئی یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ قبرستان کتنی عظمتوں والے قبرستان ہیں کتنی شان والے قبرستان ہیں کہ جہاں حضور کے صحابہ ہیں جہاں خلفاء راشدین میں سے سیدنا عثمان ہیں اور جہاں ازواج متحرات ہیں اور اس کے بعد جہاں ام اعلام ہیں محدثین ہیں امام مالک دار الحجرہ ہیں اور بڑے بڑے اکابر و آیان و اعلام ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ آخر وہ اللہ کے نبی کے شہر کا قبرستان ہے کہ جہاں حضور خود جا کے دعا مانگتے ہیں جنت اور حرکت تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنا کی وفات مبارک جو ہے وہ بھی ہوئی ہوئی مدینے میں وہی دفن ہوئی وہ آخر الحمد للہ رب العالمین کہتے جی کہ ہندوستان میں بادشاہ گزرا ہے جس نے فقیری زندگی گزاری اس کے دور میں وہ جس مقبرے کو دیکھتا تھا تین بار سلام کرتا تھا جواب نہ ملنے پر مقبرے کو توڑ دیتا تھا بھارت میں نے یہ آپ سے سنا ہے آج تک نہ کسی تاریخ میں پڑا ہے نہ ہندوستان کا جب وہاں گئے ہیں ہم نے ہندوستان کو بھی بڑا قریب سے دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ ہندوستان کئی بار جانا ہوا ہے تو وہاں بھی کبھی کسی نے ایسی حکایت تو نہیں کی بہرحال کسی تاریخ میں اگر ذکر ہو اللہ عالم ہم نے نہیں کہا اگر ہو تو یہ کوئی سنت تھوڑی ہے کہ مقبرے پہ سلام کرو اور جواب ڈائے تو توڑ دو ایک عورت مدینہ منورہ گئی ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کو حیض آ گیا اب وہ کیا کرے عمرہ مدینہ منورہ سے نیت کرے یا مکے میں آنے کے بعد باغ ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے نیت کرے مسجد عائشہ تو کوئی نکات ہے ہی نہیں یاد رکھو مسجد عائشہ تو ہل ہے یعنی حد حرم کے باہر کہ اب اگر کوئی حد حرم میں رہنے والا آدمی مکے والا مسن عمرہ کرنا چاہے تو کہاں جائے بھی چلو ہلے وہاں سے حرام باد لے لیکن میکات تو نہیں ہے مدینہ منورہ جو ہے وہ تو میکات ہیں پانچ میکات ہیں یاد رکھ لیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمس پانچ بھی کاد حضور نے مقرر کیا حضور نے مقرر کیا اللہ کے حکم سے مقرر کیا اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو نہیں کرتے اور وہ بھی کاد کون سے ہیں مدینہ شریف کے راستے سے ذلحلیفا جسے آج کل کہتے ہیں اب یار علی اچھا یہ بھی لوگوں کے لیے ایک روایت مشہور ہے کہ جی یہاں کنویں میں حضرت علی نے ایک دیو کو قید کیا تھا سب جھوٹے کسے بعض کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں تھا اور یہ جائیداد تھی اور یہ باغ تھی حضرت علی کے پاس جائیداد تھی ہی نہیں حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل فقر و فاقہ کی زندگی تھی یعنی جب بی بی فاطمہ کے ساتھ نکاح کا مر رہا ہے تو حضرت علی پکڑ کے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عثمان کے فرمایا بادہ نبادت تبدیل میں کہا یار حضور نے رشتہ قبول فرما لیا میرے پاس پیسے نہیں دو اونٹنی ہم نے رکھی تھی حضرت حمزہ نے کر کے دوستوں کو کھلا دی انہوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو تمہارا نکاح ہوگا دولت عثمان کی ہوگی جتنا ضرورت ہو ہم دیں گے تو حضرت علی تو فقیر تھے ان کے بعد کہا اتنی بڑی جائیداد آ گئی کہ ان کے نام پہ کنویں تھے یہ کوئی اور عرب میں علی ہوگا جس کے نام سے یہ میرے علی ہے یا جیسے وادی فاطمہ ہے بی بی فاطمہ کے پاس تو ایک نکرانی نہیں تھی کہ چکی پیس دے تو کہنے وادی فاطمہ بی بی فاطمہ کی وادی تھی کیا تو اسی لیے یاد رکھو ایک تو ہو گیا دلحاص یہ بھی پاس دوسرا مقاد ہو گیا جوحما جوہبا جو ہے یہ رابق کے قریب اسی طرح ایک مکات ہو گیا یلم لم یلم لم جو ہے اب جب ہندوستان سے یا پاکستان سے بنگلہ دیش سے لوگ ہم آئیں گے تو ہمارا بحاذ اگر ہوائی جہاز ہو یا جہاز ہو تو وہ یلم لم پڑے گا اس لیے اگر ہم ہوائی جہاز سے ہوں تو پھر ہمیں ایئرپورٹ سے ایرام باندھنا ہوگا اپنے ملک کے اور اگر ہم بحری جہاز میں ہوں تو پھر بحری جہاز جب یلم لم کے سامنے آتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ بھائی اب محاذ آ گیا ہے احرام باندھو اسی طرح ہے کرنل مناظر اسی طرح ہے وادی سیل میں وادی محرم یہ پانچ نکات ہیں حضور نے فرمایا من عطا علیہ جو ان پہ آ جائے یا ان کے محاذ پہ یعنی ان کے برابر میں آ جائے تو بغیر احرام کے مکہ نہ جائے تو اب یہ بیوی جو ہے حالت حیض میں غسل کرے غسل جو ہے وہ باقی کے لیے نہیں ہوگا بس صفائی کے لیے ہوگا بات تو تب ہوگی جب حیض بند ہوگا لہذا غسل کرنے کے بعد وہ نہ نماز پڑھے گی نہ کچھ کرے گی لیکن زبان سے کہہ دے گی بے لبیکرس لبیک اللہ لبیک اب وہ احرام میں ہے اب اس کے پر پوری پابندیاں ہیں یعنی مخامن سے بے تکلفی سے بات نہ کرے اور خوشبو والی چیز استعمال نہ کرے عطر استعمال نہ کرے کنگی ونگی بلا وجہ نہ کرے اور جب غسل سے جب ایام حیض گزر جائیں تسلی ہو جائے پاک ہو جائے غسل کر کے جا کے عمرہ پورا تو اس کو میکات کا عمرہ مل جائے گا اور اگر وہ بغیر احرام کے بغیر نیت کے آ گئی اور مسجد ایسے ہوتی عمرہ کیا اس کو دم دینی پڑے گی جو میکات سے گزر آئی بغیر نیت